یاہیا بن حمزہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابو عمرو اوزائی نے بیان کیا ان سے عبدہ بن ابی لبابہ نے ان سے مجاہد بن جبر مکی نے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت باقی نہیں رہی صحیح بخاری حدیث نمبر چار